يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير فی كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة إلا فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى <clears throat> الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اسرا میراج کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ سورت بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر چونکہ پہلی آیت سبحان اللہ اسرا یہ اسرا کا لفظ آیا ہے اسی لیے اس کا دوسرا نام سورہ اسرا بھی ہے سورت بنی اسرائیل یا سورہ اسرا یہ دونوں نام ایک صورت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب اہل مکہ مکے میں رسول و پیغمبر بنایا مکے والے آپ کو تنگ کیے پریشان کیے آپ کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کھڑی کی یہاں تک کہ تقریباً تیرہ سال نبی علیہ السلام کفار مکہ سے پہنچی برداشت کرتے رہے صبر کرتے رہے اور اس کے علاوہ بہت سارے خواب آئے جس سے آپ کا دل بڑا ٹوٹا آپ بڑے مایوس ہوئے رب العالمین نے اس موقع پر آپ کی دلجوئی آپ کی حوصلہ افزائی آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے اور بہت ساری آیات اور اپنی نشانیاں دکھانے کے خاطر آپ کو اس کا اسرا اور معراج کرائی اور رب العالمین نے آپ کو جو اسرا یا معراج کرائی ان دونوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اللہ اپنے بارے میں فرمائے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے اب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کرائی جا رہی یعنی مسجد مسجد حرام سے مسجد اقسا تک پہنچایا نبی علیہ السلاق اسلام کا دو سفر ایک ہی رات میں ہوا ہے اور دو انداز سے ہوا ایک پہلا سفر جو آپ کا ہوا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک براق نامی سواری تھی اس سواری پر آپ گئے تھے اور جبرعیل امیر آپ کے ساتھ جبرعیل امیر سواری پر آپ کو براق نامی سواری پر بیٹھا کر کے مسجد حرم سے مسجد افسا تک پہنچایا اسی لیے چونکہ رات کا سفر ہو تھا یا رات کا انسان جو سفر کرتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے یہ سفر جو ہے اس کو اسرا کہا گیا براق پر آپ بیٹھے سوار ہوئے مسجد حرم سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقسا میں یہ سفر ختم ہوا اس کو کہا جاتا ہے اسرا پھر مسجد اقسا سے مسجد اقسا کے بعد آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی اور جبرائیل امین آپ کے ساتھ اور سیڑھی بھی بڑی عجیب و غریب سونے اور چاندی کی بنی ہوئی اس سیڑھی کے ذریعے مسجد افسا سے آپ آسمان پر گئے عروج اوپر کی طرف گئے اس لیے اس کا نام میراج پڑ گیا یعنی وہ سیڑھی وہ چیز جس کے ذریعے آپ چڑھے جیسے لفٹ کو عربی زبان میں مثال کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے آپ اوپر جائیں تو جو سیڑھی آپ کے لیے پیش کی گئی سونے اور چاندی کی بنی ہوئی اس سیڑھی سے آپ آسمان پر گئے اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا مسجد حرم سے مسجد افسا تک آپ نے جو سفر کیا اس کو اشرا کہاں گیا پھر مسجد افسا سے سیڑھی پر سیڑھی سے آپ جو آسمان پر سفر کیے اس کو کہا جاتا ہے معراج چونکہ دونوں ہاتھ سے ایک ہی رات میں ایک ہی دن سفر سے ہوئے اسی لیے دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے اسرا اور معراج یہ دونوں نبی علیہ فراف کے عظیم ترین وہ میں سے تھے رب العالمین نے ایسا نمایا پاک ہے اللہ تعالی کی ذات الدی اسرا ابدی جس نے اپنے ابد کو یہاں ایک چیز غور کی گا اللہ تعالیٰ نے نہ تو آپ کا نام لیا نہ رسالت و نبوت کا حوالہ دیا بلکہ آپ کی ابدیت کا تذکرہ کیا پاک ہے وہ ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی نہیں نام نہیں کیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو یہاں سے وہاں لے گئی نہیں اب ہی پاک ہے اللہ تعالی کی بات جس نے اپنے اب اپنے بندے اہل علم کہتے ہیں ایک انسان کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ اپنی عبادت کرنے والا کہہ دے اور اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار نہ پہلے گزرا نہ قیامت تک گزرے گا اسی لیے آپ کی سب سے بڑی عزت والا الفاظ استعمال کیا پاک ہے وہ جس نے اپنی عبادت کرنے والے بندے کو اسرا اور نراش کرائی نمبر دو میرے بھائی کو ذرا یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سبحان لڑی اشرا بے ارد ہی الى المسجد میرل اللہ اکبر اس سفر کی ابتدا بھی مسجد سے اور انتہا بھی مسجد افسانی آپ کو گھر سے نہیں سفر شروع کرایا اللہ رب العالمین نے دو مسجدوں کا تذکرہ کیا ایک ہے مسجد حرم من المسجد حرم ابتدا جگہ کہاں تیلی مسجد حرم کی اور انتہا مسجد الاقصا مسجد اقسا پہنچایا مسجد حرم سے سوار کیا مسجد اقسا پھر مسجد اقسا سے اٹھایا جبرائیل نے ساتھ لیا اور عرش تک لے کے گئے فکر مرتحا تک لے کے گئے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد ہی سے کیوں ابتدا کیا اور مسجد میں کیوں انتہا مسجد حرم سے اور پھر مسجد افسا اس کی وجہ یہ ہے اس سرزمین پر آسمان کے نیچے آسمان کے نیچے اور اس زمین پر سب سے مقدس جگہ جو ہو سکتی ہے مسجد ہوگی اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کو جو اشرا کرایا ابتدا بھی مسجد سے اور انتہا بھی مسجد سے مسجد سے اسی لیے اللہ کو سنایا احب البلاد اللہ اے لوگوں دنیا کے اندر سب سے محبوب زمین کا ٹکڑا زمین کا حصہ زمین کی وہ جگہ ہوتی ہے جو مسجد کے لیے بنا جہاں مسجد بنائی جائے کل میرا دیر اللہ مساجد سب سے محبوب جگہ مسجد ہے وہ اب بد المراد دے اور سب سے بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک کیا ہوتی ہے بازار اللہ تعالیٰ نے مساجد کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا کہ مسجد ہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے نبی کا اسرا اور معراج کرائی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ میں بیان فرمایا ہم نے اسرا رات کیوں کرائی لی دوری مل آیا تاکہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنی قدرتیں اپنا کمال دکھائیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس سفر کے اندر بے شمار اللہ نشانیاں اپنی قدرتیں وہ دکھائی جو کبھی آپ نے دیکھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بڑے عجائبات دکھائے اور سب سے زیادہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات دکھائے یہ میرا کا مقصد تھا دوستوں لیڈو میں آیا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرماتے ہیں میں نے اس لیے اتنا راج کرائی تاکہ اپنے بندے کو بڑی بڑی نشانیاں اور اپنی قدرتیں دکھا دے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نبی کو لے گیا اب نبی کے ساتھ بہت ساری چیزیں دکھائی اور اسی سفر میں اسی سفر میں سب سے بڑی دولت آپ کو جو اللہ نے ادا کیا ہاں، وہ نماز ہے بلکہ تین چیزیں صحیح مسلم کی روایت عبد اللہ مسعود رضی اللہ و تارانو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اور میں راج ہمیں تین شان بڑی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا نمبر ایک اللہ نے پچ وقت نماز ہمیں ادا کیا فرق کیا پانچ وقت کی نماز فرق کی پھر پانچ بڑی نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب اللہ رب العالمین کے فرق اللہ تعالیٰ سے رشتہ کا سب سے مضبوط ٹھوس طریقہ جو ہے وہ نماز ہے اس لیے اللہ نے فرمایا فصل وقت اے نبی آپ نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے رب کا تقرر حاصل کریں اسی لیے اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو کبھی اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل نہیں کر سکتا ذرا اس حدیث پر غور کریں صحیح مسلم حدیث نبی رہی نقیر کے خادم چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت میں آج ہمیں سچ تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بولو یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں آج ہمیں نہیں کوئی ضرورت ہے تو بولو یا رسول اللہ کچھ نہیں آپ کی خدمت نصیب ہے کیا چاہیے نبی نہیں سر آپ شام تھے چوبیس گھنٹہ جب سے ایمان لایا میری خدمت کرتا ہے پتا نہیں گھر ہے کشاہر ہے زمینداری ہے کہ نہیں زمینداری اب بیت المال ہمارے پاس اس کو کچھ دے دیا جائے بار بار آپ نے اشرار کیا تو میں نے بے رسول اللہ ٹھیک کے طرح ہم کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیں پھر سوچ سمجھ کر کے آپ سے کوئی بڑی چیز مانیں گے اللہ کو فرمایا جاؤ سوچ لو گئے بہت سوچے اب سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے کہیں گے مانگو تو میں کہوں گا ہم کو اللہ کہوں گا اللہ سے ہم کو یہ چیز دے دے کہتے ہیں اب میں انتظار کر رہا ہوں جب تک میں نے سوچا نہیں کہ اللہ کا رسول روزانہ پوچھتے تھے اب میں سوچ کے بیٹھا ہوں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہی نہیں ایک عرصہ گزر گیا انتظار کرتے کافی دنوں کے بعد اللہ رسول نے پوچھا ہاں سوچ لیا کیا چاہیے اللہ رسول ہم تو سوچ کے بیٹھے ہیں لیکن آپ پوچھنا ہی چھوڑ دیے کیا چاہیے یا اللہ ہم نے سوچا کہ ہمیں آپ سے کیا لینا ہے اگر آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں ہم نے بھی کچھ سوچا خوب غور و فکر کیا کہ ہمیں آپ سے لینا چاہیں بولو یا اللہ اسلو کمر کا سے ماتا کا پھر چلیا بس خود سوچا یہ کہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے جنت میں بھی آپ کی خدمت نصیب ہو جائے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے جنت میں میری خدمت نصیب ہو میرے ساتھ تم رہو میری صحبت نصیب ہو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن تم کو ایک عمل بتاتا ہوں اس عمل کو تم نے اپنا لیا تو وہ عمل تجھے میرے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا یا نے تمہیں خوب کثرت سے نفلی نماز پتا یہ چل گیا اللہ رب العالمین نے جب نماز فرض کیا تو اپنے نبی کو کیا حکم دیا بس جو تو ہوا ستری اے ہمارے نبی میرے قریب اگر پہنچنا ہے میرا تقرب چاہیے تو آپ نماز پڑھیں میرا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا میرا وہ مسلمان بھائی جو شیو رمضان میں نماز پڑھتا وہ کب رب کا تقرب حاصل کرے گا ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کو آیا وہ کہاں سے تقرب حاصل کرے گا سب سے بڑا عمل جو رب کے تقرب کا تھا اس کو تو ہم نے ظاہر کر دیا تین چیزیں اللہ نے آپ کو نصیب کی سب سے پہلے وہ عمل جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں نمبر دو آپ نے ساتھ ہمارا ول من سورت اے لوگوں دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں دیا وہ یہ ہے ون سورت البقرہ اللہ نے سورت البقرا کی آخری ہمیں دو آیتیں نصیب کیا ہے سونے سے پہلے پڑھا کرو آم رسول بیمار ون آیتانے من آخر سورت البقرہ من کرا ہوا سو کما کر آپ نے فرمایا اللہ نے سورت البقرہ کی دو آخری آیتیں ہمیں عطا کیا میرا نے اور بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ آپ کے جو امتی سونے کے پہلے پہلے یہ دونوں سورت البقرہ کی آیتیں پڑھ لیں گے رات بھر کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا اور ایک انسان تھکا مادہ پریشان حال بیمار کمزور اگر رات میں تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا یہ دونوں آئے پڑھ کر کے سو جائے گا تو رات اور تحجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اسے ہم دے دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں دوسری نعمت دی تیسری نعمت جو بڑی عزیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اللہ نے وعدہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور آپ مجھے بشارت لے کر کے تیسری چیز بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے آپ آئے اور فرمایا لوگو میرے رب نے مجھے تیسری چیز بشارت کی اور تمہیں پہنچانے کا حکم یہ کیا ہے میرا جو امتی میرے جو امتی اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے بچائیں گے ٹھیک ہے شیطان نے گناہ کروایا شیطان نے برائیاں کروائی ممکن ہے کچھ ہرف کاریاں بھی کرا دیا ہو لیکن اگر آپ کا امتی شرک سے اپنے آپ کو بچایا کفر و بدعات سے آپ کو بچایا تو توحید کی برکت سے ہم اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ آپ کا سارا سنا ہے یہ بشارت لے کر کے نبی رہے یہ میمان ہمارے لیے بڑی تاریخی چیز ہے لیکن تاریخ سے زیادہ ہمیں نگاہ ہونی چاہیے کہ آپ گئے تھے تو کیا لے کے ہمارے لیے آئے بازرا ہے لے کے آیا ہے کیا آپ نے اس پر ہماری توجہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق فرمائی اکول کو رہا تک کل ذنب منکل نظمات الحمد للہ وطفاء اللہ میرے بھائیوں میرا تو بڑے لوگ بیان کرتے بہت خوش ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا میرا منانے سے دادا ضرورت کیا ہے ہم ان کو منائے ان کو یاد رکھیں جو کچھ آپ کو میرا ملا تھا کیا ملا اس کو تو بھلا دیا بس تاریخ ہم نے یاد کر لی معاملہ تاریخ بھول بھی تو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کی زیادہ توجہ اس پر ہو جو آپ لے کر کے آئے اور کیا لے کر کے آئے اللہ اکبر خوش نصیبی خوش نصیبی اللہ کو رشاط فرماتے ہیں میں جب آسمان پر گیا سارے فرشتوں سے ملاقات انبیاء سے ملاقات ہوئی ابراہیم سے موسا سے عیشا سے ہارون سے کہتے ہیں اللہ میں جس نبی کے قریب سے گزرا جبرائیل نبی جس نبی کے پاس سے لے کے گئے اور نبی سے تعارف کروایا اور ہمیں بتایا یہ فلاں نبی ہے ہر نبی نے کہا مر رکھا سندر تھا اللہ اے آخری نبی اے میرے پیارے بھائی تمہارا آنا ہماری ملاقات ہے برکت والی اللہ آپ نے کیا کہنے آپ فرماتے جب واپس آنے لگا تو جب اب آپ سی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی اللہ اکبر یہ میرے بھائیوں ذرا شریعت کی پابندی کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا لو سلم کی سیرت اپنے اندر پیدا کر لو نبی علیہ السلام کی برکت سے جو آپ کو ملا اللہ کے قسم کسی کو نصیب نہ ہوا انہیں سنت ہم چھوڑیں یہ سارا کا طریقہ اپنا گہروں کے کردار ہمارے لیے اسوا بن جائیں نبی ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے یا محمد امت السلام ہاں، محمد سلم آپ جا رہے ہیں تو پہلے جانے کے بعد اپنی امتوں سے کہنا کہ تمہارے باپ ابراہیم میں تم کو اپنا سلام بھیجا جا رہا ہے کتنے خوش نصیب کتنے خوش نصیب اس نبی کی ہماری نزدیک نبی کی بڑی اہمیت نبی کی سنت کی کوئی قدر ہی نہ ہو روزانہ چھیل چھیل کر کے ہر میں ڈال ڈالتے میرے بھائیوں ذرا سوچو نبی نے ہم کو کیا دیا اپنے مقام کو ذرا ابراہیم خلیل کا تمہارے پیدا ہونے کے پہلے پہلے تم کو اپنا سلام بھیج رہے ہیں یا محسلم جائیے اخر امت کا منی السلام پہلے تو اپنے سارے امتیوں کو میرا سلام پہنچا دے گا اور پھر آگے بڑھا تو فرمایا اے محمد وسلم میرا ایک پیغام بھی اپنے امتیوں کو لے کے جائیں میرا پیغام پہنچائے سلام بھی پہنچائے اور میرا ایک پیغام بھی پہنچائے وہ کیا پیغام ہے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم خلی اللہ نے کہا مر امت کا اپنی امت کو یہ بتا دیں امت کو بتا دیں فنتا فی کے بس وسی وہ ادبر ماں جنت تو اللہ نے دیا ہے لیکن جنت کے سامنے بہت بڑا میدان ایک جنت کی بلڈنگ ہے جنت کا محل ہے یہ تو اللہ نے جنتیوں کے لیے بنا دیا ہے باقی جنت کے سامنے جو خالی زمین ہے جس کو بنانا ہے اور خوشنمائی کے لیے جو ڈیکور کرنا ہے وہ زمین ویسے ہی اللہ نے چٹل میدان رکھا ہے اس میں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی نہر ہے آپ نے ساتھ رمایا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں اپنی امت کو یہ میرا پیغام پہنچائے کہ جنت کی جو خالی زمین اللہ نے دیا ہے کم سے کم دس گنا دنیا کی ہے نا بھائی سب سے چھوٹی جنت ہاں؟ کتنا ایک روڈ پر درخت لگانے کے لیے تو کتنے بلدیا کو پیسے دینے پڑتے وہاں تو دس گنا سب سے چھوٹی جنت دنیا کی دس گنا ابراہیم خلی اللہ نے پیغام دیا امتیوں کو کہہ دی کہ جنت کی زمین بڑی درخیز ہے پانی بڑا میٹھا ہے زمین بڑی اچھی ہے لیکن پائڈ نواہی کی عقی لیکن زمین اللہ نے چکر میدان ہی رکھا ہے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچائے سستی لاپرواہی نہ کریں چھوٹی سی زندگی جو دنیا میں ملی ہے اپنا چمن اپنا گارڈن تیار کر لیں سستی نہ کریں لاپرواہی نہیں اس چٹیل میدان زمین کو آباد کریں اور بہترین قلعہ کا چمن اور گارڈن بنا لیں وہ کیسے ہوگا پھر ابراہیم کہتے ہیں ان سے یہ بھی کہہ دینا گرا سہا سبحان اللہ للہ ولا ولاح و اکبر ان سے کہیں وہ درخت جو لگائیں گے وہ درخت لگانے کا چمن تیار کرنے کا اپنا گارڈن بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ خوب کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب یہ کلمہ پڑھیں گے تو ہر جملے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی خالی زمین میں ایک درخت لگا دے گا جو قیامت کے دن آئیں گے تو گارڈن کا تیار ہوگا یہ میرا پیغام اور یہ میرا کلام اپنی امتیوں کو پہنچا دیں لیکن افسوس افسوس اتنے ساتھی بیٹھے ہی ذرا بتاؤ صبح سے ایک تو بچ گیا لیکن کتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ الا اللہ نہیں کیوں اٹھے تو سب سے پہلے مباری ہاں؟ سب سے پہلے کس نے کس نے ہم کو یاد کیا ہے اس کی فکر پتا نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہوگا لیکن ذرا محاسبہ کرو ابراہیم علیہ سلاد و سلام کے اس پیغام کے مطابق ہم نے صبح سے دوپہر گزر گئی ہم نے کتنے درخت لگائے ہیں تو سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں ان کا ورد کریں ان کا ذکر کریں اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھیں ابراہیم خلی اللہ نے کہا یہی اس میدان کے پودے ہیں فائن گرا سوہا وہاں جو پودے لگتے ہیں پودے انہیں کلمات کے برکت سے انہیں کلمات کو اللہ تعالیٰ پودے کی شکل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق فرمائے نبی نئی رحم خان بڑے مناظر دیکھے قیمت چگلی کرنے والوں کا انجام دیکھا دانیوں کا انجام دیکھا حرام کاریوں کا انجام دیکھا سود کھانے والوں کا انجام دیکھا اور ساری چیزیں نبی رہے پر کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور آ کے اپنی امتیوں کو بتایا جو کتب حادیث کے اندر موجود ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ نے نبی رہے کو میرا سے جو دیا ہے اس پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے غیروں کو یاد سنانے اور خود اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے فی الحال ہمیں جو بیمار میں سے کرتے ان سے باعث کلی عطا کرا جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے الحران ہم سے جو شرک و بدہات میں ہیں ان کو معاہد و سنت بنا دے الحران جس ملک کے نام رہتے ہیں وہاں کے رئیس دونا اور ان کے آمان و انصار کو ہر بڑا آفت سے بچائے اللہ ان سے اچھے کام لے لے اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر لے ان کی خدمات کو قبول فرما اور جس شہر میں ہم ہیں وہاں کے حاکم کاش حفی حفظ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے العالمین ہر اچھے کام میں ان کو استعمال کر ہر غلط کام سے ان کے کو پڑھ لے العالمین ان سے وہ کام لے جو امت اور ملت اور وطن کے لیے فائدے مند ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے جو امت اور ملت اور قوم اور وطن کے لیے نقصان دہ ہے الہ العالمین دنیا کے ہر مسلمان ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ ان کے جان ان کے مان ان کی عزت کے حفاظت فرما اللہ ہماری وہ مسلم فوج جو اہل باطل سے لڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کے اس خدمات کو قبول کر لے اللہ ہم تمام اہل ایمان کو عزت نصیب فرما اللہ والمؤمنین والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی بالقربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبرک